حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبیلہ مستلق کی طرف بھیجا میں آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ سے بات کرنا چاہی تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا میں نے پھر بات کی تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ قرات کر رہے تھے اور رکوع و سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے جب فارے ہوئے تو فرمایا جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کا تم نے کیا کیا اور تم سے بات نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو چھبیس